قرآن کریم کی منزلیں حضور علیہ السلاۃ وسلام نے جب قرآن پاک صاحب کرام رضوان ردوان علیہم کو دیا اور جس شکل میں اللہ رب العزت نے اس کو اتارا اس شکل میں یہ صرف صورتوں کی صورت میں مرتب تھا اس میں ترتیب صرف صورتوں کی تھی صورتوں کے علاوہ کوئی ترتیب نہیں تھی بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے معمولات کے لحاظ سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے حضور علیہ صلاۃ وسلام کا ارشاد یہ ہوتا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کی جائے بہت غور و فکر کے ساتھ اس کا دور پورا کیا جائے اور ترتیل کا اصول جو قرآن نے دیا ہے اس کو نظر انداز نہ کیا جائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے بعض کی کوشش انتہائی ذوق و شوق کی وجہ سے یہ ہوتی تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو قرآن مجید کا دور ختم کر لے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مہینے میں ایک بار ختم کرو اس پر ایک صحابی نے عرض کیا کہ میرے اندر اس سے زیادہ کی ہمت ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مہینے میں دو بار ختم کر لیا کرو انہوں نے پھر عرض کیا کہ میرے اندر انہوں نے پھر عرض کیا میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی ہمت ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایک مہینہ میں تین بار کر لیا کرو انہوں نے کہا میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی ہمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے میں ایک بار کر لیا کرو انہوں نے کہا میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی ہمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تین دن میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرو انہوں نے پھر اصرار کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس سے زیادہ نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ کام آدمی کو وہ کرنا چاہیے جس کو وہ نبھا سکے اور پھر ہمیشہ کر سکے اس مفہوم کو ایک مشہور حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے خیر الاعمال وان قل بہترین عمل وہ ہے کہ جس کو آپ تسلسل کے ساتھ کر سکے اور زندگی بھر اس کو نبھا سکے اگرچہ وہ تھوڑا ہو بعض اوقات ایک آدمی وقتی جوش میں ایک کام شروع کر دیتا ہے لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس عمل میں سستی آ جاتی ہے اور وہ معمول برقرار نہیں رہتا اس لیے حضور علیہ السلاۃ وسلام کی تلقین ہمیشہ یہی رہی کہ ہر کوئی اتنا کام کرے جس کو ہمیشہ ہمیشہ نبھا سکے چنانچہ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں حضور علیہ السلاۃ وسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ہمیشہ یہی فرمایا کہ اتنا پڑھو جتنا زندگی بھر پڑھ سکو تین روز سے کم میں ختم کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عام دستور ایک ہفتہ یا دس دن میں قرآن پاک ختم کرنے کا تھا بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا ایک مہینے کا معمول بھی تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول شاید اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوگا ان کا عام معمول ایک ہفتے میں قرآن پاک کی تلاوت ختم کرنے کا تھا چونکہ آپ اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور عشر مبشرہ اور خلفائے راشدین میں سے ہیں اس لیے ان کا جو معمول تھا اس کو عام طور پر بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اللہ تعالی نے بھی اس کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی تابین نے بھی اس معمول کو بڑی پسندیدگی کے ساتھ جاری رکھا چنانچہ آج قرآن پاک کی جو سات منزلیں مشہور ہے یہ وہی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا اور جن کے مطابق وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے ان کا معمول یہ تھا کہ پہلے دن سورہ فاتحہ سے لے کر صورت النساء کے ختم تک تلاوت فرمایا کرتے تھے دوسرے دن سورہ معاہدہ سے لے کر سورہ توبہ کے ختم تک تلاوت فرمایا کرتے تھے تیسرے دن سورہ یونس سے لے کر سورہ نحل کے ختم تک چوتھے دن سورہ بنی اسرائیل سے سورت الفرقان تک پانچویں روز صورت الشعراء سے سورہ یاسین تک چھٹے روز صورت الصافات سے صورت الحجرات تک اور آخری روز سورہ قاب سے ختم قرآن پاک تک گویا یہ وہ وقفے ہیں جو آج منزل کہلاتے ہیں ان منزلوں کی جو بنا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈالی ہوئی ہے اگر ان کو یاد رکھنے کا اشتیاق ہو تو ایک اچھا سا فارمولہ ہے جو خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا بیان کیا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لفظ یاد رکھے فمی بشوقن بشوکن سے مراد صورت الفاتحہ میم سے مراد المائدہ یا سے مراد سورہ یونس بے سے مراد سورہ بنی اسرائیل شین سے مراد سورت الشعراء اور واو سے مراد وصافات قاف سے مراد سورہ قاف اس تقسیم میں منزل کا لفظ بڑا اہم ہے منزل کے لفظی معنی پڑھاؤ کے ہیں انگریزی میں اسٹیشن منزل کو ہی کہتے ہیں جب آپ سفر پہ جا رہے ہو اور تھوڑی دور تھک کر ایک جگہ ٹھہر جائے اور وہاں منزل کر لے یعنی پڑھاؤ ڈالے اس کو منزل کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان وقف کا نام پڑاؤ کیوں رکھا یا ان کو منزل کیوں قرار دیا اس کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے تشبیح دیتا ہے اس سفر میں اصل منزل مقصود آخرت کی زندگی ہے اس کی یاد اور احساس ہمیشہ برقرار رہے اس لیے دنیا کی اس عارضی زندگی کو ہمیشہ سفر ہی سے تشبیح دی گئی گویا کہ تم سفر پر جا رہے ہو جیسے ایک مسافر اپنی منزل کو یاد رکھتا ہے اور ساری تیاری منزل کی خاطر ہی کرتا ہے اسی طرح ایک مسلمان کی ساری زندگی مسافرت سے عبارت ہے اور اس کی آخری منزل مقصود آخرت ہے لہٰذا آخرت کا احساس اس کی زندگی میں ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سفر پر جانے والا کہ وہ راستے میں سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا ہے اور جلدی آگے چلا جائے گا اس کو دنیاوی معلومتا سے اتنی غرض ہے جتنی ایک مسافر کو رستے میں ہوتی ہے مسافر اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا کہ اگر وہ کسی سیٹ پر بیٹھا ہے تو وہ زیادہ آرام دہ ہے یا کم اس پر گرد بھی پڑی ہے تو وہ زیادہ پرواہ نہیں کرتا کہ تھوڑی دور کا سفر ہے وہ جگہ صاف کر کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کو جہاں جانا ہے وہاں کے معاملات سے اس کو اصل دلچسپی ہوتی ہے یہی رویہ ایک مسلمان کا زندگی کے بارے میں ہونا چاہیے کہ وقتی طور پر اگر کوئی آرام ہے تو غیر اہم ہے اور اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ بھی زیادہ اہم نہیں ہے اصل اہمیت اس منزل مقصود کی ہے جہاں جانا ہے اس لیے صوفیہ کرام بھی جب کوئی ان کے ہاں تربیت کے لیے جاتا ہے تو اس سے سالک کے لفظ سے یاد کرتے ہیں سالک کے معنی بھی چلنے والے کے ہیں صوفیہ کے ہاں جو تربیت کے مدارش ہوتے ہیں ان کو مقام کہتے ہیں مقام کا مطلب بھی وہ جگہ جہاں کچھ ٹھہر جائے اور جہاں ذرا بیٹھ جائے تو گویا اسلام کی ساری اصطلاحات میں انسانی زندگی کا تصور ایک سفر کا ہے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے تلاوت کو بھی اس مسلسل سفر کا ایک مرحلہ قرار دیا ہے جب انسان تلاوت کرتا ہے تو گویا اس سفر میں آگے بڑھ کر ایک منزل طے کر لیتا ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ الحال المرتحل اللہ تعالی اس مسافر پر رحمت فرمائے جو منزل پر پہنچ کر سواری کھولتا ہے اور جانور کی پیٹ پر سے بھی زین یا کجاوا اتارتا ہے تاکہ وہ بھی آرام کر لے اور پھر فوراً ہی کجاوا باندھ لیتا ہے یعنی پھر منزل کا آغاز کر دیتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اس سے مراد یہ ہے ہے کہ اللہ رحمت فرماتا قرآن قرآن پڑھنے والے پر پر جو منزل مقصود پہنچتے ہی یعنی تلاوت کا ایک دور ختم کرتے ہی فوراً اگلا دور شروع کر دیتا ہے اور اس وقت سانس لیتا ہے جب سورہ بقرہ کا آغاز کر کے اس کی ابتدائی آیات پڑھ لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر حافظ حضرات جب قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو سورہ بکر کی ابتدائی آیات بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں اور آگے جا کر المفلحون پر ختم کرتے ہیں ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب ایک منزل ختم ہو جاتی تو فوراً ہی قرآن پاک کا دوسرا دور شروع کر دیتے اسی سنت کے اتباع میں حفاظ کرام بھی ایسا ہی کرتے ہیں تاکہ اس حدیث کی بشارت کے مصداق اور رحمت کے مستحق بن سکے چونکہ انسانی زندگی کو سفر قرار دیا گیا ہے اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سات کو سات منزلیں قرار دیا گویا پورے قرآن پاک کا دور ایک بڑا سفر ہے اور اس سفر میں جا بجا پڑاؤ ڈال رہے ہیں اور جب سات منزلیں پوری ہو جائیں گی تو سفر بھی مکمل ہو جائے گا یہ ہے منزل کے لفظ کا پس منظر اس کے بعد جب کچھ اور وقت گزرا تو یہ محسوس ہوا کہ لوگوں کے لیے ایک ہفتے میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے اور لوگوں میں یہ عادت اب ختم ہو گئی ہے شوق کی کمی ہے یا مشاغل کی زیادتی ہے وجہ جو بھی ہو یہ چیز کم ہو گئی ہے اور اب عام طور پر لوگ ایک مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرتے ہیں اس لیے کچھ لوگوں نے غالباً چوتھی یا پانچویں صدی ہجری میں قرآن پاک کو تیس مختلف حصص میں تقسیم کر دیا ان بزرگوں کے نام معلوم نہیں ہے جنہوں نے یہ تقسیم کی ہے واضح رہے کہ پارو کی اس تقسیم کا قرآن پاک کے مضامین سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ان حضرات نے قرآن پاک کی آیات اور الفاظ کو گن کر تیس برابر حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ پڑھنے میں سہولت ہو اور اگر کوئی شخص ایک مہینے میں قرآن پاک ختم کرنا چاہے تو ایک حصہ روزانہ تلاوت کر سکے گویا یہ صرف تلاوت کی سہولت کی خاطر کیا گیا ہے اس کا قرآن پاک کے مندرجات اور اس کی تفصیلات سے کوئی تعلق نہیں اس کے بعد ایک مرحلے پر پھر یہ محسوس ہوا کہ ایسا بھی مشکل ہے کہ لوگ پورے پارے کی تلاوت ایک دن میں کر لے ایسے لوگوں کی سہولت کے لیے کچھ لوگوں نے ایک پارے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا سعودی عرب کے چھپے ہوئے قرآن پاک میں آپ کو ایک لفظ ملے گا حزب جس کے لفظی معنی ہے ٹکڑا گروپ یا پارٹی یعنی آیتوں کا ایک گروپ تو گویا ایک پارا کو دو حزبوں میں تقسیم کر دیا اس طرح ایک شخص اگر صرف نصف پارا روزانہ تلاوت کر سکتا ہے تو وہ گویا دو ماہ میں قرآن ختم کر لی پھر کچھ عرصے بعد ایک حزب کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا گویا ایک پارا چار حصوں میں تقسیم ہو گیا ہمارے ہاں برے صغیر میں جو پارے چھپتے ہیں اس میں بھی ایک پارے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہمارے ہاں ربع اور نصف وغیرہ کی اور عرب دنیا میں حزب کی اصطلاح مروج ہے اور اس میں نصف حزب بھی کہا جاتا ہے اس طرح پارے کو سہولت کی خاطر چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا صرف اصطلاحات کا فرق ہے اس بات کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ اگر ایک غیر عرب تلاوت کرے گا اور ایک چوتھائی پارہ پڑھ کر تلاوت ختم کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ ختم کر دے کہ جہاں مفہوم کے لحاظ سے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے یعنی یہ نہ ہو کہ معنی و مطالب کے لحاظ سے بات ادھوری رہ جائے اس لیے اہل علم نے ان مقامات پر نشانات لگا دیے ہیں جہاں آپ کو وقف کرنا چاہیے جہاں ایک دن کی منزل پوری کرنا بہتر ہے یہ کوئی لازمی امر نہیں کہ آپ وہی منزل ختم کریں اگر آپ قرآن کریم کے مفہوم سے واقف ہیں تو آپ جہاں چاہے ختم کر لیں لیکن بہتر ہے کہ وہاں ختم کرے جہاں اس کے معنی مطلب یا تفسیر پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو اس لحاظ سے یہ ذیلی تقسیم کی گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں پورے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور فاض ہر زمانے سے بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دور سے لے کر آج تک کہ پورے قرآن کی تلاوت بیس رکت میں کرتے چلے آ رہے ہیں یہ رواج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے آج تک جاری ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مراکش انڈونیشیا ہر جگہ جاری ہے کئی مسلمان آٹھ رکت بھی پڑھتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر جگہ بیس رکتیں ہی پڑھی جاتی ہے دنیا اسلام میں بہت بڑی اکثریت بیس رکت پڑھتی ہے اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں ایسے حافظ تو موجود ہیں جو قرآن پاک اول سے لے کر آخر تک زبانی سنا دے لیکن یہ بات کہ وہ سب کے سب عربی زبان بھی بخوبی جانتے ہو قرآن پاک کی تفسیر سے بھی واقف ہو قرآن پاک کا مفہوم بھی سمجھتے ہو ایسے لوگ بہت کم تھے غیر عربی دان اور غیر عالم حفاظ کرام تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں عالم حافظ تعداد میں تھوڑے ہیں لہٰذا ان کو بڑی مشکل پیش آتی تھی کہ جب تراوی میں قرآن پاک پڑھے اور درمیان میں وقفہ بھی کرے تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا تھا یہ بڑے اچھے حفاظ کی نشانی ہوتی ہے جو تراوی میں بغیر غلطی کے قرآن سنا دے ویسے تو بہت سے حافظ بغیر غلطی کے سنا دیں گے لیکن تراوی میں ایسا کرنا آسان نہیں کوئی بہت ہی اچھا حافظ ہوگا تو آسانی سے تراوی میں بغیر غلطی کے سنا سکے گا اس لیے کہ تسلسل کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا ذہن کام کرتا رہتا ہے اور آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن جب بیچ بیچ میں وقفے کر کے پڑھتے ہیں تو ہر وقفے کے بعد اس سلسلے کو وہی سے اثر نو جوڑنا اور تازہ کرنا پڑتا ہے اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے گویا حفاظ کرام کے لیے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس بات کا تعین کیسے کرے کہ ایک رکت میں کتنا پڑھا جائے بعض اوقات قرآن پاک کا مفہوم یا آیات میں زیر بحث بات یا گفتگو ابھی نامکمل ہے اور آپ نے رکو کر دیا فرض کر لیں کہ باقی حصہ دوسرے دن پڑھنا ہے تو وہاں سے ادھوری بات شروع ہو گئی جو نامناسب بھی ہے اور شاید خلاف ادب بھی اس کے لیے کچھ حضرات نے اور غالباً یہ کام بر صغیر میں ہوا قرآن پاک کو اتنے برابر رقو میں تقسیم کر دیا کہ اگر روزانہ بیس رقو پڑھے جائے تو ستائیسویں شب کو قرآن پاک ختم ہو جائے اس حساب سے رقو کی تقسیم کر دی گئی اور یہ صرف ہمارے علاقے یعنی پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش افغانستان وسطی ایشیا وغیرہ میں ہے عرب دنیا میں شاید اس کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ وہ عربی دان تھے اور مفہوم سمجھتے تھے اس لیے جانتے تھے کہ کہاں وقف کرے اور کہاں نہ کرے چنانچہ سعودی عرب اور مصر و شام وغیرہ کے چھپے ہوئے قرآن پاک کے نسخوں میں رکو کی کوئی نشاندہی نہیں ہے یہ صرف حفاظ کرام کی سہولت کے لیے تھا کہ اس طرح قرآن پاک خود بخود ستائیسویں شب کو ختم ہو جائے گا یہ قرآن پاک کی مختلف تقسیمیں تھیں جو مختلف علاقوں اور مختلف اوقات میں مروج ہوئی اور آج تک ہمارے ہاں مروج ہے